گلاب بن کر مہک رہا ہے ستارہ بن کر چمک رہا ہے ذہب کی صورت دمک رہا ہے گلاب بن کر مہک رہا ہے ستارہ بن کر چمک رہا ہے ذہب کی صورت دمک رہا ہے ہاسدوں کے لیے شرارہ ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا چمن میں جیسے گلاب مہ کے کا جام شراب مہ کے ہمتوں کا نواب مہکے چمن میں جیسے گلاب مہکے خودی کا جام شراب مہکے کہ ہمتوں کا نواب مہکے ہے رہ برو رہ ہمارا ہمارا رہ برو ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا عمل کے گوہر ملے ہے اس کو ہوں کے جوہر ملے ہے اس کو ایماں کے تیور ملے ہے اس کو عمل کے گوہر ملے ہے اس کو ہوں کے جوہر ملے ہے اس کو ایماں کے تیور ملے ہے اس کو جہاد جن کو ہے جاں سے پیارا جہاد جن کو ہے جا سے پیارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا خودی کے خوگر ملے ہیں اس کو کے پہ کر ملے ہیں اس کو مقصود و غازی ملے ہیں اس کو خودی کے خوگر ملے ہیں اس کو کے پے کر ملے ہیں اس کو مقصود و غازی ملے ہیں اس کو ہے پاک جن کے لہو کا دھارا ہے پاک جن کے لہو کا دھارا ملا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا جام حفصہ انہیں پکارے بہن عافیہ انہیں پکارے اسیر بھائی انہیں پکارے جام حفصہ انہیں پکارے بہن عافیہ انہیں پکارے اسیر بھائی انہیں پکارے نبی کی امت امت کا یہ سہارا نبی کی امت کا یہ سہارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا برق بن کے وہ گر رہا ہے سیلاب بن کے وہ بڑھ رہا ہے طوفان بن کے وہ چڑھ رہا ہے برق بن کے وہ گر رہا ہے سیلاب بن کے وہ بڑھ رہا ہے طوفان بن کے وہ چڑھ رہا ہے نوید فتح کا وہ کو نوید فتح کا وہ استعارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا پیغام جرت وہ بن گیا ہے نشان ہمت وہ بن گیا ہے شان امت وہ بن گیا ہے پیغام جرت وہ بن گیا ہے نشان ہمت وہ بن گیا ہے شان امت وہ بن گیا ہے نوید فتح کا وہ اشارہ نوید فتح کا وہ اشارہ مل ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا بن کے باری جو ظالموں پر ہے وار کاری جو ظالموں پر ہے خوف تاری جو ظالموں پر بن کے باری جو ظالموں پر ہے وار کاری جو ظالموں پر ہے خوف تاری جو ظالموں پر جہادی فلک کا بن کے تارا جہادی فلک کا بن کے تارا ملا عمر ہم ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا ملا عمر ہمارا